حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تحقیق میں استحاضے والی عورت ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے حیض کے دنوں میں نماز سے رکی رہو پھر غسل کرو اور زہر کو مؤخر کرو اور عصر کو جلدی کرو اور غسل کر کے دونوں نمازیں پڑھو اسی طرح مغرب کو مؤخر کرو اور عشاء کو جلدی کرو اور غسل کر کے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھو اور فجر کے لیے الگ غسل کرو سنن نسائی حدیث نمبر تین سو اکسٹھ